ایک زخم تمنا اور سہی یہ زخم ہی اپنا حصہ ہے ان زخموں پر شرمائیں کیا کیوں کہتے ہوئے شرمائیں ہم دنیا نے ہمیں ٹھکرایا ہے ہر سانس میں ایسا لگتا ہے شولا سا کوئی لہرایا ہے یہ سرخ جو رہتی ہیں آنکھیں زخموں نے لہو چھلکایا ہے دو گھاؤ ہوں جیسے چہرے پر خود دیکھ لو ہم دکھلائیں کیا یہ زخم ہی اپنا حصہ ہے ان زخموں پر شرمائیں کیا بیکار رہے ایک عمر تلک چاہا تھا ہمیں کچھ کام ملے کچھ آگ سے دہ کے پیمانے کچھ زہر سے چھل کے جام ملے تھوڑی سی جو پیلی گھبرا کر کیا کیا نہ ہمیں الزام ملے ہم رند بلاکش کہلائے اب لوگوں کو سمجھائیں کیا یہ زخم ہی اپنا حصہ ہے ان زخموں پر شرمائیں کیا جھیلی ہے سزا خودداری کی پر ہاتھ نہیں پھیلائے ہیں اوروں کے لیے ہر درد سہا اس پر بھی برے کہلائے ہیں تیروں کا جنہیں فن سکھلایا خود تیر انہی سے کھائے ہیں جو زخم ملے ہیں اپنوں سے ان زخموں کو گنوائیں کیا یہ زخم ہی اپنا حصہ ہے ان زخموں پر شرمائیں کیا آتی تھیں صدائیں جن کی کبھی خلوت میں دل کے تاروں سے ہم جان چھڑکتے تھے جن پر یاری نہ نبھی ان یاروں سے یہ زخم جو دل نے کھائے ہیں گہرے ہیں کہیں تلواروں سے معلوم نہ ہو جب اپنی خطا ہم عذر بھی لے کر جائیں کیا یہ زخم ہی اپنا حصہ ہے ان زخموں پر شرمائیں کیا خود اپنی نظر میں چور بنے لائے تھے لگن پروانوں کی معلوم ہوا یہ دنیا ہے ایار سیاست دانوں کی ہم دشتے جنو کے دیوانے کیا قدر یہاں دیوانوں کی گھر پھونک تماشا دیکھا ہے ان باتوں کو دہرائیں کیا یہ زخم ہی اپنا حصہ ہے ان زخموں پر شرمائیں کیا مانا کہ بہاریں آئیں گی کاغذ کے ابھی گل بوٹے ہیں خود اپنے رہبر ساتھی بھی کچھ اصلی باقی جھوٹے ہیں ہر موڑ پہ اپنے تلووں میں کچھ اور بھی کانٹے ٹوٹے ہیں جو ہے وہ حقیقت کیوں نہ کہیں یہ زہر بھی ہم پی جائیں کیا یہ زخم ہی اپنا حصہ ہے ان زخموں پر شرمائیں کیا جو زخم ملے ان آنکھوں کو نظروں کی جلا کہلائے ہیں جو زخم ملے ان ہاتھوں کو محنت کا سلا کہلائے ہیں جو زخم ملے اس سینے کو انعام وفا کہلائے ہیں کیا خوب ہسی تعویلیں ہیں پر جان کے دھوکا کھائیں کیا یہ زخم ہی اپنا حصہ ہے ان زخموں پر شرمائیں کیا ان جلتے تپتے زخموں کو سینے سے لگا کر پالا ہے ہر شولہ خون دل اپنا اشعار میں ہم نے ڈھالا ہے لو دیتے ہوئے ان لفظوں کو پر کون پرکھنے والا ہے جب ناقد سوزے دل ہی نہ ہو ہم داد سخن کی پائیں کیا یہ زخم ہی اپنا حصہ ہے ان زخموں پر شرمائیں کیا دنیا سے تو کتنے شکوے ہیں ایک تم سے شکوا اور صحیح سو درد بسے ہیں اس دل میں ایک داغ تمہارا اور سہی ایک زخم محبت اور سہی ایک زخم تمنا اور سہی تم سچ ہے ہمیں اپناؤ کیا ہم سچ ہے تمہیں اپنائیں کیا یہ زخم ہی اپنا حصہ ہے ان زخموں پر شرمائیں کیا